نعمتوں کی حفاظت اللّہ آفنی فی جسدی وآفنی فی لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين یا اللّہ مجھے میرے جسم میں عافیت عطا فرمائیے اور مجھے میری بصارت میں عافیت عطا فرمائیے اور اسے میرا وارث بنا دیجئے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں جو بردبار اور کریم ہے اللہ کی ذات پاک ہے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور تمام تعریفیں تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ ہی کے لیے ہیں یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھی